غزل میر تقی میر آواز و پیشکش راہیل فاروق فقیرانہ نہ آئے صدا کر چلے میاں خوش رہو ہم دعا کر چلے جو بن نہ جینے کو کہتے تھے ہم سو سہد کو اب وفا کر چلے شفا اپنی تقدیر ہی میں نہ تھی کہ مقدور تک تو دوا کر چلے پڑے ایسے اسباب پایا نکار کار ناچار یوں جی جلا کر چلے وہ کیا چیز ہے آہ جس کے لیے ہر ایک چیز سے دل اٹھا کر چلے کوئی نا نہ کرتے نگاہ سو تم ہم سے منہ بھی چھپا کر چلے بہت آرزو تھی گلی کی تیری سو یہاں سے لہو میں نہا کر چلے دکھائی دیے یوں کہ بے خود کیا ہمیں آپ سے بھی جدا کر چلے جب سجدہ کرتے ہی کرتے گئی حق بندگی ہم ادا کر چلے پرستش کی یہاں تک کیا بدھ تجھے نظر میں سبوں کی خدا کر چلے جڑے پھول جس رنگ گل بن سے یوں چمن میں جہاں کے ہم آ کر چلے نہ دیکھا غم دوستاں دوست شکر ہے ہم ہی داغ اپنا دکھا کر چلے گئی عمر در بند فکر غزل سو اس فن کو ایسا بڑا کر چلے کہیں کیا جو پوچھے کوئی ہم سے میر جہاں میں تم آئے تھے کیا کر چلے